بندر اور مگرمچھ ایک بار کی بات ہے کہ گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک ایک بہت بڑا دریا دریا تھا اس میں بوڑھا مگرمچھ رہتا تھا وہ اب شکار کرنے کے قابل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ کمزور اور طاقت سے محروم تھا ایک دن وہ بہت بھوکا تھا تو اس نے خود سے سوچا اب زمین پر جانا اور شکار کرنا بہت دشوار ہو گیا ہے مجھے دریا میں ہی مچھلیاں مچھلی پکڑنے کی کوشش کی تو مچھلی اس کے ہاتھوں سے پھسل گئی نا امیدی اور تھکان سے بوجھل ہو کر اس نے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کیا دریا کے کنارے ایک بندر درخت کی ٹہنیوں پر بیٹھا تھا

شکریہ مجھے نجات عطا کرنے کے لیے میں واقعی بہت بھوکا تھا اور تم نے میری مدد کی میں بہت شکر گزار رہوں گا اگر میرے پاس تمہارے سریخا رحم دل دوست ہو ہاں ہاں کیوں نہیں اب ہم دوست ہیں میں اسی درخت پر رہتا ہوں تمہیں جب بھوک لگے تم یہاں تشریف لا سکتے ہو اور میں تمہیں سب سے عمدہ بیر دوں گا جو یہاں مہیا ہو اس کے بعد ہر روز مگر مچھ ایک درخت کے پاس آتا اور بندر اسے بیر دیتا وہ مل کر بہت موج مستی کرتے اس طرح وہ بہت اچھے دوست بن گئے کئی بار آتا اور درخت کے نزدیک کھیلتا اور کئی بار بندر مگر مچھ کی پیٹ پر بیٹھتا اور دریا کی سیر کرتا سنو میرے دوست میں چاہوں گا کہ میری بیوی بھی ان پیروں کو کھا سکے نے خوشی خوشی کچھ بیر توڑے اور اسے دیے اور مگر مچھ اسے اپنی بیوی کے لیے لے گیا جو دریا کے دوسرے کنارے پر رہتی تھی میری جان دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں کچھ میٹھے بیر میرے دوست بندر نے یہ تمہارے لیے بھیجے ہیں <laughs> بہت خوب یہ بیر تو بہت میٹھے ہیں پر میرے پیارے شوہر کب تک تم ان پیروں پر زندہ رہو گے بس سوچو اگر یہ بیر اتنے میٹھے لگتے ہیں اور تمہارا دوست بندر تو ہر روز یہ میٹھے بیر کھاتا ہے وہ کتنا میٹھا ہوگا ہاں وہ بہت اچھا ہے وہ خود بھی کھاتا ہے ہے اور اور مجھے بھی دیتا دراصل میں سوچ رہی تھی کہ اس کا دل کتنا میٹھا ہوگا ایک لمبے عرصے سے میں نے گوشت کو چکھا ہی نہیں ہے کیا تم اس کا دل میرے لیے لا سکتے ہو یہ سن کر مگر مچھ بہت سنجیدگی سے سوچنے لگا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں وہ بندر میرا دوست ہے میں اس کے بھروسے سے دگا نہیں کر سکتا یدی میں تمہیں اس کا دل دے دوں گا تو وہ مر جائے گا اس نے مجھے کھلایا جب میں بھوکا تھا اور اب تم چاہتی ہو کہ میں اسے مار دوں میں کوئی دلیل نہیں سننا چاہتی مجھے بس اس بندر کا دل چاہیے جاؤ اور میرے لیے وہ لاؤ ورنہ میں جان دے دوں گی اپنی بیوی کی بات سن کر بیچارے مگر مچھ کو بہت ہی بے بسی محسوس ہوئی اداس ہوتے ہوئے بھی وہ بندر کے پاس گیا اسے یقین دلانے کے لیے اور اسے اپنی بیوی کے پاس اپنے گھر لانے کے لیے پیارے بندر پیارے بندر میری بیوی ان بیروں سے بہت خوش ہوئی اور اس نے تمہیں دوپہر کو کھانے کی دعوت دی ہے چلو میرے گھر چلو آج ہمارے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاؤ بہت مہربانی چلو چلے بندر مگر مچھ کے ساتھ جانے کو راضی ہو گیا اور وہ دونوں نکل پڑے وہ خوشی خوشی جا رہے تھے تھوڑی دور سفر پر پہنچ کر بندر نے پوچھا ویسے دوست تمہاری بیوی ہمارے لیے کیا پکانے والی ہے تمہیں کیلے بہت پسند ہے نا تو وہ کیلے کی تازی تازی روٹیاں لذیذ بسکٹ خاص کر تمہارے لیے بنائیں گی ارے واہ لگتا ہے اچھی دعوت ہونے والی ہے بہت مزہ آئے گا میرے منہ سے تو پہلے سے ہی لار ٹپکنے لگی اپنے دوست کی خوشی دیکھ کر مچھ نے سوچا کہ اسے اپنے دوست کو اپنی بیوی کے منصوبوں کے بارے میں سب کچھ بتا دینا چاہیے بیچارہ بندر وہ ایک لذیذ دعوت کا خواب دیکھ رہا ہے اسے ذرا بھی گمان نہیں کہ میری بیوی دوپہر کے کھانے میں اس کا دل کھانا چاہتی ہے میں میں کیا کیا کروں اسے حقیقت بتا دوں او میرے عزیز بندر میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں میری بیوی تمہارا دل نوش فرمانا چاہتی ہے مہربانی کر کے مجھے معاف کرنا اگر وہ تمہارا دل نہیں کھائے گی تو وہ مر جائے گی جیسے ہی اس نے مگر کو سنا اسے فوراً ایک ترکیب سوچی بندر بہت ہوشیار تھا اچھا بے شک کیوں نہیں ضرور لیکن دوست تم نے یہ بات مجھے چلنے سے پہلے کیوں نہیں بتائی ہم بندر لوگ اپنا دل حفاظت سے درخت پر رکھتے ہیں اور اب ہمیں اسے لینے واپس درخت پر جانا ہوگا تو کیوں نہ تم مجھے واپس درخت پر لے چلو ہاں اوہو ہو میں کتنا احمق ہوں اب ہمیں پھر سے واپس جانا ہوگا چلو واپس چلیں اور تمہارا دل لے کر آتے ہیں اگر ہم خالی ہاتھ گئے تو وہ اس کے عوض میں میرا دل کھا لے گی مگر مچھ بندر کو واپس درخت پر لے آیا جیسے ہی بندر درخت پر پہنچا وہ فوراً مچھ کی پیٹ سے کود گیا اور درخت پر چڑھ گیا اور مگر مچھ سے بولا hey, احمد مگر مچھ کیا کوئی اپنا دل باہر رکھ کر زندہ رہ سکتا ہے میں نے ایک دوست کے ناطے تمہاری مدد کی اور تمہیں اتنا کھانے کو دیا اور بدلے میں تم نے مجھے یہ سلا دیا اب تمہیں نہ تو میرا دل ملے گا اور نہ ہی بیر دفع ہو جاؤ یہاں سے بندر نے اپنی چالاکی اور عقل کا استعمال کیا اپنی جان بچانے کے لیے اور مگر مچھ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے دونوں ہی گوا بیٹھا ایک دوست اور میٹھے بیر تو بچوں کیسی لگی کہانی اور کیا کوئی مجھے اس کہانی کا سبق بتا سکتا ہے مجھے مجھے نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا اچھا ٹھیک ہے ہی بتاتی ہوں تو اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ خطرے اور دشواری کے وقت ہمیں خوف نہیں کھانا چاہیے پر اس کے بجائے ہمیں بندر کی طرح ہوشیاری سے کام کرنا چاہیے اور کسی بھی حال میں بھی ہمیں کسی کے بھروسے کو ٹھیک بالکل بھی نہیں پہنچانی چاہیے ورنہ ہو سکتا ہے کہ مگر مچھ کی طرح ہم سب کچھ ہی گواہ بیٹھے